بدیل سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے ابو عالیہ سے سنا وہ عبداللہ بن سامد سے اور وہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کر رہے تھے کہا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا اور میری ران پر ہاتھ مارا تمہارا کیا حال ہوگا جب تم ایسے لوگوں میں اپنی بقیہ زندگی گزار رہے ہوگے جو نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کر دیں گے عبداللہ بن سامد نے کہا انہوں نے کہا آپ کیا حکم دیتے ہیں فرمایا تم نماز کو اس کے وقت پر ادا کر لینا اور اپنی ضرورت کے لیے چلے جانا پھر اگر نماز کی اقامت کہی گئی اور تم مسجد میں ہوئے تو دوبارہ پڑھ لینا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چار سو اڑسٹھ